وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں جتنا چاہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ اور اس درخت کے قریب مت جاؤ ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا ان کو عزت دی اور پھر ان کی بیوی کو ان کی پسلی سے پیدا کیا تاکہ آدم ان کے ذریعے سکون حاصل کریں اور اللہ نے اپنی نعمت ان پر تمام کر دی کہ دونوں کو حکم دیا کہ جنت میں رہیں اور اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت میں فرمایا ان لك و تزمو فيها ولا ولا تزحى اللہ نے آدم سے کہا کہ جنت میں نہ تمہیں بھوک لگے گی اور نہ تم ننگے ہوگے نہ تمہیں پیاس لگے گی اور نہ گرمی تاہا آیت 118 119 اور اس میں جتنا چاہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ اللہ تعالیٰ نے آدم کے لیے جنت کی ہر نعمت مباح کر دی سوائے اس درخت کے جس کا کھانا اللہ نے ان کے لیے ممنوع قرار دے دیا تاکہ ان کے لیے اس ممنوع درخت کو کھانے کا کوئی عذر باقی نہ رہ جائے اور یہ ممانعت اللہ کی طرف سے ان کا امتحان تھا اور اس درخت کے قریب ہونے سے منع کیا اس سے کھانے کی حرمت میں مبالغہ مقصود ہے کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ قرآن و سنت میں اس درخت کی تعین نہیں آئی ہے کسی نے کہا وہ گیہوں کا پودا تھا کسی نے اسے انگور کا درخت کہا ہے اور کسی نے انجیر کا ممکن ہے انہی میں سے کوئی درخت ہو بہرحال اس کے جان لینے سے سامے کو نہ کوئی مزید نفع پہنچے گا اور نہ اس کے نہ جاننے سے کوئی نقصان اس لیے اس کرید میں نہیں پڑنا چاہیے اور اس درخت کے قریب مت جاؤ ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آیت میں نہیں تحریم کے لیے ہے اس لیے کہ ممنوع درخت کو کھانے کا نتیجہ ظلم بتایا گیا ہے اور اس لیے بھی کہ اللہ کے عوامر و نواحی کو استحباب و کراہت پر محمول کرنا بغیر کسی ایسی دلیل کے جائز نہیں جو واضح طور پر بتاتی ہو کہ یہ امر یا نہیں استحباب یا کراہت کے لیے ہے